حضرت شقیق بن سلمہ ابو وائل سے روایت ہے کہ بنو تغلب کے ایک شخص جنہیں صبئی بن معبد کہا جاتا تھا اور وہ پہلے عیسائی تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے اپنے پہلے حج کو آئے تو انہوں نے حج اور عمرے کی بیک وقت لبائی کہی وہ اسی طرح دونوں کی بیک وقت لبائی کہتے جا رہے تھے کہ ان کا گزر سلمان بن ربیہ اور زید بن سوحان کے قریب سے ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا تو اپنے اونٹ سے بھی کم عقل ہے حضرت صبئی نے کہا مجھے اس بات سے بہت پریشانی ہوئی حتیٰ کہ میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے یہ ساری بات ان کے گوش گزار کی وہ فرمانے لگے تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی توفیق ملی ہے حضرت شقیق نے کہا میں اور حضرت مسروق بن اجدع حضرت صبی بن معبد کے پاس بکثرت آتے جاتے تھے اور ان سے یہ واقعہ سنانے کی گزارش کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بائیس